حماد بن زید نے بیان کیا ہشام سے ان سے ان کے والد نے ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے میری باری کا انتظار کیا کرتے تھے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میری سوکنیں ام المومنین رضی اللہ عنہ جمع تھیں اس وقت انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور شکایت لوگوں کی اس روش کا ذکر کیا تو آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اسی